بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وشمسی وضحاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی والقمری اذا تلاہا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے والنہاری اذا جلاہا اور دن کی جب وہ اسے ظاہر کر دے یعنی سورج کو شاہ اور رات کی قسم جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے وہ سما ای بنا اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے پیدا کیا سنیا گیا والارض وما تحاہا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا وہ و واسواہا اور نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا الحمہ فجورہ و تقواہ پھر اس نے اس کی طرف اس کی نافرمانی اور پرہیز گاری الہام کر دی اس کے دل میں ڈال دی قد افلح من زکاہا یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا وقد خواب من دساہا اور یقیناً ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا کدبت سمود بھی تغواہا سمود نے جٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے اذن بعث اشقاها جب اس کا بدبخت ترین آدمی کھڑا ہوا اٹھا فقال لهم رسول اللہ وسقياها تو انہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سمود کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا کی تھی تو صالح علیہ السلاۃ والسلام ان کے نبی اور رسول تھے یہ ایک معجزہ تھا قوم سمود کے لیے ایک دن اس کا پانی پینے کا ہوتا ایک دن باقیوں کا اور کہا گیا تھا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا اتنی فقر زبو فرا تو انہوں نے اس کو جٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں پدم علیہم ربوہ ہم بے دمبی تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پیس کر رکھ دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا ولا خاف رقبہ اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا